الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین بدعات اور اس کا شرعی پوسٹ مارٹم ہر پیر آپ کے سامنے کسی بدعت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کتاب و سنت کے حوالے سے صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس بدعت کی تردید کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں تشہد کے علاوہ نماز میں تشہد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنے ہاتھ سے یا اپنی انگلی سے اشارہ کرنا یا حرکت کرنا یہ بدعت ہے اب تشود کے علاوہ یا تو انسان دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تب کرے یہ بھی بدعت ہے یا جلسے استراحت میں جلسے استراحت دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے جب بندہ اٹھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے اس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے اس میں اپنی انگلی سے اشارہ کرے حرکت دے تو یہ بھی بدعت ہے یا ایسے ہی نماز میں جہری نماز ہے امام تلاوت کر رہا ہے اللہ کا نام آتا ہے رب کا نام آتا ہے تو اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو حرکت کرتا ہے اشارہ کرتا ہے یا وہ خود قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں شرری طور پر اور جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو اپنے ہاتھ کی انگلی کو اشارہ کرے یعنی اوپر اٹھائے انگلی کو داہنے ہاتھ کی انگلی کو شہادت کی انگلی کو یہ ساری صورتیں کیا ہیں بدعت ہیں <clears throat> آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نماز فرد ہوئی اس وقت سے لے کر کے وفات تک آپ نے نماز پڑھی پڑھائی بھی آپ نے نماز اور جس طریقے سے آپ نے پڑھی اور پڑھائی وہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں صحابہ نے بڑی دقت سے بڑی باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ امت کے سامنے پورے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے اور محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر اسے نقل کر دیا ہے نماز کے موضوع پر سب سے بہترین اور جامع اور مفصل کتاب اب تک جو لکھی گئی ہے اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک وہ اس دور کے عظیم محدث مجدد امام فقی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تین جلدوں پر مشتمل ہر طالب علم کے پاس ہر عالم کے پاس بلکہ ہر گھر کے اندر ہر مسلمان کے پاس یہ نماز ہونی چاہیے یہ کتاب ہونی چاہیے یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ جو مختصر انہوں نے کیا تھا اس کا ترجمہ ہو گیا ہے البتہ جو مفصل ہے مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں اردو زبان میں البتہ جو مختصر انہوں نے لکھا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کر دیا گیا ہے بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ تشود میں آپ سے یہ عمل ثابت ہے جب آپ تشود میں بیٹھتے تھے چاہے پہلا تشود ہو یا دوسرا تشود ہو اس میں آپ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے حرکت کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ دو سجدوں کے درمیان یا جلسے استراحت میں یا قیام کے دوران یا کسی اور جگہ پر کبھی بھی آپ نے اپنے انگلی سے اشارہ نہیں کیا اصل میں مغالطہ کچھ لوگوں کو یہاں سے ہوا کہ تشود میں انگلی اٹھانے کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں دو طرح کی ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں بخاری کے اندر بھی ہیں صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہاں پر مطلق ذکر ہے مطلق یہ ہے یعنی اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور آپ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے تھے اشارہ کرتے تھے یہاں پر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ کس جگہ یہ عمل کرتے تھے کیا تشہد میں یا دونوں سجدوں کے درمیان یا جب سے استراحت میں صرف بیٹھنے کا ذکر ہے تو اس حدیث سے یہاں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ جب بھی انسان نماز کے اندر بیٹھے گا دو سجدوں کے درمیان وہ بھی بیٹھنا ہے جر سے اس طرح بھی بیٹھنا ہے لہذا انسان اپنی انگلی کو حرکت دے گا اٹھائے گا لیکن یہ مطلق روایت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مقید حدیث آتی ہے یا نس آتی ہے تو مطلق پر عمل نہیں ہوتا مقید پر عمل ہوتا ہے دوسری جو حدیثیں ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم ہی کے اندر اس میں وضاحت کے ساتھ انہوں نے فرما دیا کہ جب آپ تشود میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور پھر اپنے ہاتھ کی انگلی سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے حرکت کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جس میں اطلاق ہے جس میں جگہ کی تعین نہیں کی گئی کہ آپ کہاں کرتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے اسے مقید کر دیا اور جب مقید آ جائے تو مقید ہی پر عمل ضروری ہوتا ہے مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا مطلق پر کون عمل کرتا ہے جو اہل بدعت ہوتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق اور مقید تو مقید پر عمل ہوگا ایک عام حدیث ہے اور ایک خاص ہے تو عام کو چھوڑ کر کے خاص حدیث پر عمل کیا جائے گا یہ قاعدہ ہے متفق علیہ ہے تو یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے مطلق ذکر ہے کہ جب آپ بیٹھتے تو اس طریقے سے کرتے تو یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ جب بھی بیٹھیں گے تشود نماز میں دو سجدوں کے درمیان یا جب سے استراحت میں تو انسان تشود انگلی اٹھائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا غلط ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشود کے اندر اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے باقی اور کہیں نہیں اٹھاتے تھے اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا مقید پر عمل ہوگا عام پر عمل نہیں ہوگا خاص پر عمل ہوگا میں کچھ مثالیں دے کر کے بات اور واضح کر دوں کیونکہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ اور یہ ہر جگہ یہ بات آپ کے لیے کارگر ہوگی مفید ہوگی کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں بات واضح کر دوں تاکہ کبھی بھی جب یہ مسئلہ آئے تو آپ مطلق پر عمل کرنے کے بجائے مقیت پر عمل کریں اور عام پر عمل کرنے کے بجائے خاص پر عمل کریں کچھ مثالوں سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی مثال کے طور پر اللہ حلام نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر وہ سارق و سارق و فخت فقط ایدیا چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ لو اب ایدی جمع ہے ید ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کے عربی زبان میں ید آدمی کا جو ناخون ہوتا ہے پنجے انگلیوں کے ناخون سے لے کر کے یہاں کندھے تک سب کو ید کہا جاتا ہے ہاتھ کہا جاتا ہے اللہ رب العامی نے مطلق بیان کیا کہ ہاتھ کاٹ لو اب ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے کیا صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی یا کلائی سے کاٹیں گے یا کوہنی سے کاٹیں گے یا یہاں سے کاٹیں گے یعنی پورا ہاتھ کندھے سے کاٹ دیا جائے گا کہاں سے کاٹا جائے گا اللہ رب العالمی نے مطلق یہاں بیان کیا ہے اب کس پر عمل کریں گے اب حدیث میں اس کی تقید آئی ہوئی ہے حدیث نے مقید کر دیا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے اور جو ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تمام شرطیں پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو اس آدمی کے اوپر حد نافذ کی جائے گی کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے اس کے کلائی سے یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ہمارے نبی نے حدیث کے ذریعے اور عمل کے ذریعے سے اس کو مقید کر دیا اب کوئی آدمی آئے یہاں سے کلائی سے ہاتھ کاٹنا یہ کوہنی سے ہاتھ کاٹنا شروع کر دے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ہاتھ کاٹو تو یہ ہاتھ ہے تو ہم کہیں گے دو بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر ہاتھ پنجوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور کوہنی تک بھی اطلاق ہوتا ہے کلائی تک بھی اطلاق ہوتا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے تو آپ یہاں سے کاٹنا شروع کر دو آپ نے یہیں سے کیوں کاٹا وہ کہے گا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وضو میں مرافق تک ہاتھ دھلو تو ہم کہیں گے کہ مرافق کی تعین کر دی گئی ہے اسے مقید کر دیا گیا ہے اس لیے وہاں تک دھلا جائے گا اور چور کے تعلق سے حدیث کے اندر جو کلائی ہے وہاں کاٹنے کے لیے کہا گیا اس لیے وہاں سے کاٹا جائے گا تو مطلق پر عمل نہیں ہوگا مقید پر عمل ہوگا خوارش نے یہی غلطی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا تو یہاں کلائی سے کے بجائے کوہنی سے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے اور جو زیادہ گلو کرنے والے تھے پورا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا تو یہ گمراہی ہے یہ اس لیے مطلق پر عمل نہیں ہوگا مقید پر عمل کیا جائے گا ایک اور مثال لے لیتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وہ محات حکم اللہ اردوان تمہاری مائیں ہوا ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اب یہاں اللہ رب الامن نے مطلق بیان کیا ہے اگر کوئی ایک مرتبہ دودھ پیے گا وہ بھی مانا جائے گا کہ اس نے دودھ پیا کسی بھی عمر میں اس نے دودھ پر پی لیا ہے یعنی جو مدت رضاعت ہے دو سال اس کے بعد بھی پی لیا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے دودھ پیا ہے تو یہ ایک مطلق اللہ رب العامی نے بات بیان کی یہاں پر اس کی تقید حدیث سے ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے دس مرتبہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی تھی قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا بعد میں جو نازل ہوا وہ پانچ مرتبہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے پانچ مرتبہ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پانچ مرتبہ دودھ پیے گا وہ بھی دودھ پینے کی جو مدت ہے رضاعت میں دو سال جو مدت ہوتی اس کے اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا پانچ مرتبہ ایک مرتبہ پستان کو منہ لگایا اپنی مرضی سے پیا اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ پستان کو منہ سے لگایا دوبارہ اس نے ایسے ہی کیا ایسی پانچ مرتبہ اس کو کرنا اور مدت رضاعت میں کرنا ہے یہ نہیں کہ دو سال کے بعد چار سال کا بچہ ہو گیا چھ سال کا بچہ ہو گیا نہیں تین سالوں کا ہو گیا نہیں مدت رضاعت میں تو اس وقت رضا ثابت ہوتی ہے تو یہاں مطلق حکم ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اب کوئی آدمی کوئی بچہ ایک مرتبہ پستان لگا لیا تھوڑا سا دودھ پی لیا کہ وہ تمہاری رضائی ماں ہو گئی قرآن یہی کہتا ہے کیونکہ قرآن نے مطلق بیان کیا تو ہم کہیں گے نہیں قرآن کی اطلاق کو حدیث تقید کر دیتی مقیت کر دیتی کہ یہاں پر کیا مراد ہے یہاں پر ایک بار پینا مراد نہیں ہے اگرچہ ایک بار پینا بھی یہ رضاعت کے اندر آتا ہے مطلق طور پر لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے تو مطلق پر عمل نہیں مقید پر عمل کیا جائے گا ایک اور مثال دے دیتے ہیں وقت ہے اللہ فرماتا یوسیم اللہ فی اولادکم اللہ رب العامین نے تمہیں وصیت کی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کیا وصیت کی ہے اللہ ان کا حق رکھا ہے وراثت کے اندر اللہ نے ان کا حق رکھا ہے اللہ رب العامی نے اولاد کہا اب کیا تمام اولاد کو وراثت میں حق ملے گا ایسا نہیں ہے کس کو ملے گا ان بچوں کو ملے گا جو دین اسلام پر باقی رہیں گے اللہ نہ کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے دین پر قائم رکھے اگر کسی بچے نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا کفر کا راستہ اختیار کر لیا کافر ہو گیا وہ اسلام کو چھوڑ دیا تو اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا اگرچہ وہ اسی کا لڑکا مانا جائے گا اولاد اسی کی مانی جائے گی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی باپ کی طرف لیکن دین بدل گیا تو دین بدل جانے کی جیسے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے یعنی گویا کہ اسے بھی حق ملنا چاہیے وہ بھی اولاد ہے وہ بھی لڑکا ہے لڑکی ہے اولاد میں سے ہے تو اللہ نے یہاں مطلق بیان کیا لیکن ایسا نہیں ہے عام بیان کیا اللہ رب العالمین نے لیکن حدیث نے اس کو خاص کر دیا اللہ کے حدیث سے اور سے مسلم کی روایت ہے کہ المسلم الکافرہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ول کافر المسلم اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے صحیح بخاری سے مسلم کی روایت لہذا اگر کوئی دین چھوڑ دے گا وارث نہیں ہوگا تو یہاں پر عام حکم اللہ نے بیان کیا حدیث اس کو خاص کر دیا ایک اور لے لے مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اللہ البیہ وہ ہر ربا اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا سود کو حرام کر دیا اب سود تو ہر طرح کا حرام ہے کسی بھی طرح کا سود جائز نہیں ہے کوئی بھی سود ہو لیکن کیا ہر بے حلال ہے اللہ نے کہا کہ ہر بے حلال کر دیا اللہ نے البے تمام بے تمام خرید و فروخت لیے جائز حلال ہے اب کوئی آدمی اس آئے سے اصل کرے اور وہ حرام کاروبار کرے حرام تجارت کرے حرام چیزوں کی تجارت کرے یا لوگوں کو دھوکہ دے یا جہالت ہو اس کے اندر غرر پائے جائے تو کیا وہ بھائی جائز ہو جائے گی نہیں اس کا جواب ہے اس کی بھائی جائز نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر عام بے مراد نہیں ہے ہر قسم کا بے نہیں مراد بلکہ وہ خرید و فروخت مراد ہے جو شریعت کے ترازو میں پورا اترے اور جو شرطیں پائی جاتی وہ تمام شرطیں پائی جائیں ایک آدمی شراب کا کاروبار تجارہ شروع کر دے کیا جائز ہوگا نہیں بتوں کا کی تجارت شروع کر دے بتیں بنائے بت کو بیچے قطام جائز نہیں ہوگا وہ کہے کہ یہ بھی خرید و فروخت ہے یا سودی کاروبار کرے یا دھوکہ دے لوگوں کو جس میں غرب دھوکا ہو سامان کے اندر یا جہالت پائی جائے سامان کے اندر نہیں معلوم کون سا سامان ہے یہ بیچ رہا ہے تو بہت ساری بے جو زمانے جاہلیت کے اندر رائش تھیں آپ نے ان سب کو حرام قرار دے دیا بے منابضہ بے ملامسہ بہت ساری بوئیوں تھی وقت نہیں کہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ بے مراد ہے جو حلال ہے شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہر بے مراد نہیں ہے تو مطلق یا عام پر عمل نہیں کیا جائے گا جو خاص ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایک ایسے اور بتا دیں آپ کو اس کے بعد بات ختم کر دیں کہ اللہ ایمان ہوں بے محتدون جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا ظلم سے آلودہ نہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے اب یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے ظلم تو ہر ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کسی کو مارنا کسی کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے کسی کو ستانا ظلم ہے تو یہاں پر کیا یہ ظلم مراد ہے تبان یہ ظلم مراد نہیں ہے حدیث نے واضح کر دیا کہ یہاں پر ظلم سمراج شرک ہے جب یہ آیت اتری تو بہت سارے صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تمہارے بھی نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر یہ ظلم نہیں مراد بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی اللہ تو شریک بلّہ ان نہ شرک اللہ ظلم عظیم اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بہت بڑا ظلم ہے تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے تو شرک بھی ظلم ہے کسی کو مارنا ستانا اس کا حق نہ دینا اس کی تنخواہ نہ دینا اس پر ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے لیکن یہاں پر یہ ظلم مراد نہیں ہے عام ظلم نہیں بلکہ خاص ظلم شرک کا ظلم مراد کیونکہ شرک بھی ظلم ہے شرک بھی کیا ہے ظلم ہے اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے اب اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دے کر کے دوسرے کو حق دیتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اسے اللہ رب العامین نے مشرقین کو ظالمین کہا ہے تو یہاں پر ظلم سمراج شرک ہے تقریباً میں نے پانچ مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمیشہ ذہن میں رہے ازبر رہے کہ مطلق اور مقید میں مطلق پر عمل نہیں ہوگا مقید پر عمل کیا جائے گا عام اور خاص میں خاص پر عمل ہوگا عام پر عمل نہیں کیا جائے گا ناسخ اور منسوخ میں جیسے منسوخ پر عمل نہیں ہوتا ناسخ پر جو بعد والا ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہے تو یہاں آپ نے جو انگلی اٹھائی ہے تشود کے اندر پہلا تشود ہو یا دوسرا تشود ہو تشود میں آپ انگلی اٹھاتے تھے اور حرکت دیتے تھے اشارہ کرتے تھے جب تک سلام نہیں پھیر لیتے اس وقت تک جیسے تشود میں بیٹھتے اس وقت لے کر کے سلام پھیرنے تک تو اس وقت تک آپ حرکت دیتے تھے تشود میں صرف اشد اللہ اللہ پر نہیں کرتے تھے جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب اشد اللہ اللہ پڑھیں گے تبھی اپنی انگلی کو اوپر اٹھائیں گے گویا کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات اوپر لیکن ان کا عقیدہ اس کے برعکس ہوتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن یہاں نماز میں تشود میں اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ان کی فطرت تو کہتی ہے لیکن عقیدہ ایسا ان کا نہیں ہوتا عام طور پر لوگوں کا ہی ہے جی ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مغالطہ اسی بنا پر ہوا کہ ہمارے نبی سے جو حدیث مروی ہیں ایک میں مطلب کہ جب آپ بیٹھتے تو ایسا کرتے تھے انگلی کو حرکت دیتے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ ہر بیٹھنے میں کیا جائے گا تو اس کی وضاحت کر دی گئی کہ نہیں یہاں پر ہر بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر تشہد میں بیٹھنا مراد ہے جس میں آپ تحیات پڑھتے تھے اور آخری تشہد جس میں آپ درود شریف اور دعائیں بھی پڑھتے تھے وہ مراد اتنی تفصیل سے بات انشاءاللہ شاء واضح ہو گئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو پہ نبی کی سنت پر قائم رکھے امین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ